نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی اور وہ تمام نگاہوں کو پا لیتا ہے اس کی ذات اتنی ہی لطیف ہے اور وہ اتنا ہی باخبر ہے